الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقاح أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل والذين والذين ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگوں بھائی دوستو عزیز یہاں کے حاضری عنوان تو یہی ہے کہ مکان کا افتتاح اور ہمارے حاجی صاحب اور عزیزم ہمارے مولانا رضوان صلم اور حضرت مولانا سلیمان صاحب وہاں پہ پہنچے تھے ویسے اتنا لمبا چوڑا سفر افتتاح مکان کی نسبت پر تو نہیں ہو سکتا تھا لیکن اولن تو یہ تمہارے وہاں جنات ہیں مولانا سلیمان صاحب جو ہے امام الجن ہیں امام الانسان تو ہے یہ امام الجن بھی ہے یہ مسلط ہو گئے کہ آنا ہی پڑے گا ہم نے بھی یہ سوچا کہ یہ ایک بہانہ ہے اس بہانے کی ضمن میں کچھ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو جائیں میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے مجھے اس وقت کچھ اہم باتیں آپ لوگوں سے کرنا ہے جس میں میرے اور آپ کے لیے بہت ساری نصیحتوں کی باتیں ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کو چودہ سو تینتیس سال ختم ہو گئے اور چودہ سو چونتیس کے اوائل میں شروع میں ہم چل رہے ہیں کس سے کہانیاں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں مجھے کچھ اسلام کی اہم تاریخ کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے آقا کی زندگی کو پیش کرنا ہے ہر ایک کا ایک اپنا کیلنڈر ہوتا ہے ایک جھنتری ہوتی ہے عیسائیوں کی جنتری کے اعتبار سے ان کا یوم العید ابھی دو دن پہلے گیا جس کو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام وسلام کی تاریخ ولادت سمجھتے ہیں کہ پچیس دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور یکم جنوری سے شمسی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے اگرچہ شمسی تاریخ بھی ہماری ہے اور قمری تاریخ بھی ہماری ہے اس لیے کہ شمس کا خالق بھی میرا رب ہے اور قمر کا خالق چاند کا خالق بھی میرا رب ہے شمسی بھی ہماری ہے اس لیے کہ میرے رب کا بنایا ہوا آفتاب ہے اور چاند بھی میرے رب کا بنایا ہوا ہے لیکن ہم چاند کی تاریخ کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ میرے آقا سے اس کے بڑے تعلقات ہیں اس تاریخ کو میرے نبی علیہ السلاۃ والسلام سے بڑی مناسبت ہے اور امروال دیار لیلا ریرا قبل ادل دیدار بدل جدارہ میں محبوب کی گلیوں سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو بھی بوسا دیتا ہوں اور اس دیوار کو بھی بوسا دیتا ہوں کہ شاید میری لیلا کو ہاتھ لگاؤ تمہیں یہاں بوسا دے دوں محبت کی بات ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے حضرت امیر معاویہ کے بعد میں آتا ہے کہ وہ کابت اللہ کے چاروں طرف تقبیل کرتے ہوئے چلتے تھے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ چاروں طرف کی تقبیل کیسی فرمایا مجھے کعبہ سے محبت ہے اگرچہ عبداللہ ابن عمر نے حدیث بتائی اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ تم سے زیادہ محبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی لیکن سنت وہی ہوگا جہاں حضرت نے بوسا دیا ہو یعنی حجر اسود پر بہرحال معاویہ کی بات بھی ایک محبت کی قبیل سے تھی تو اگر ان کے شمشی تاریخ کی ابتدا یکم جنوری سے ہوگی تو ہماری تاریخ کا یہ سفر چل رہا ہے اس سے پہلے محرم ختم ہوا اور محرم کی ابتدا سے اسلامی تاریخ کا سال کا آغاز ہوتا ہے ہماری اسلامی تاریخ کو ہجری تاریخ کہا جاتا ہے یعنی اس کا تعلق ہجرت سے دنیا میں دستور یہ ہے کہ جب کسی تاریخ کی ابتدا کی جاتی ہے تو دو باتوں کا بڑا لحاظ ہوتا ہے بہت غور سے سمجھے دو باتوں کا بڑا لحاظ ہوتا ہے یا تو اپنا کوئی بڑا ہو اپنا کوئی پیشوا ہو اپنا کوئی امام ہو اپنا کوئی مقتدا ہو اس کی یوم ولادت سے تاریخ کی ابتدا کی جائے جیسے عیسا علیہ سلاس والسلام کی ولادت سے ان کے سال کا آغاز ہے یا پھر دوسرے نمبر پر کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہو اس سے تاریخ کی ابتدا کی جاتی ہے آپ کے وہاں مستقل پندرہ اگست اور چھبیس جنوری یہ تہوار کی شکل میں منایا جا رہا ہے تو کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہو اس سے تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کمری تاریخ نہیں تھی یہ جس کو ہم اسلامی تاریخ کہتے ہیں وہ نہیں تھی صدیق اکبر کے دور میں بھی نہیں تھی اس زمانے میں تاریخ کو یوں یاد کیا جاتا تھا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا اور وہ واقعہ عام الفل کا واقعہ کہا جاتا تھا اب رہا ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے اس ہمارے کابت اللہ کے مقابلے میں شام میں کابت اللہ بنایا تھا اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں سے کچھ حجاج دور جاہلیت میں کابت اللہ کے حج کے لیے آ رہے تھے تو یہ سارے کابت اللہ کے حجاج کو اپنے کعبہ کی طرف عبادت کرنے لے جاتا تھا کابت اللہ کے کسی حاجی نے موقع پا کر اس کے مصنوعی اور بناوٹی کعبہ میں بڑا استنجا کر دیا ٹوائلٹ کر دیا اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے کعبہ کو توڑ دوں گا تو وہ ہاتھیوں کا غفیل لے کر فیل کہتے ہیں ہاتھی کو جم غفیل لے کر ایک لشکر جرار لے کر کابت اللہ کو توڑنے کے لیے چلا لیکن رب کریم کو اپنے مکان کی حفاظت کروانا تھا تو چڑیا کی شکل میں چھوٹے چھوتے ابابیل نامی جو پرندے تھے اللہ نے ان پرندوں کو بھیجا ان کی چونچ میں اور ان کے پاؤں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے وہ یوں ڈالتے تھے لیکن اتنے زور سے گرتے تھے کہ اس سے ان کے ہاتھی بھی مرے جا رہے تھے اور ان کا لشکر بھی مرا جا رہا تھا اللہ نے ابابیل سے کابت اللہ کی عبادت کرائی قرآن کریم میں سورہ فیل میں اس کا تذکرہ موجود ہے الم ترقی ففعل ربك باصحاب الفیل الم يجعل قیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل بہت سارے لوگ ہماری مسجدوں میں کالی چڑیا بیٹھتی ہے لوگ اس کو ابابل کہہ دیتے ہیں اس کا وجود نہیں ہے مارخین نے لکھا ہے کہ یہ اسی وقت اللہ نے مخصوص قسم کی چڑیوں کو بھیجا تھا اور بعد میں وہ پرندے ختم ہو گئے تھے جو اللہ کا ایک مخصوص لشکر تھا یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جہاں کالی چڑیا بہتے تو آپ کہہ دو کہ بابی لے اور جتنی چاہے بیت کرتی رہے یہ لوگوں کی غلط سوچ ہے جو لال کتاب کی باتیں ہیں تو اب اس وقت کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو یوں کہتے تھے کہ آم الفل کے دوسرے سال میں یہ ہوا آم الفل کے تیسرے سال میں یہ ہوا آم الفل کے چوتھے سال میں یہ ہوا بہرحال اس زمانے میں اللہ کے حبیب کے دور میں اور صدی کے اکبر کے دور تک کوئی مخصوص تاریخ نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اسلام بہت پھیلا دور دور تک اسلام پہنچا حضرت کے خطوط جا رہے ہیں لیکن تاریخ کے نہ ہونے کی بنیاد پر حضرت کے گورنروں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ خط کب نکلا ہے حضرت عمر کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ حضرت ہماری اسلامی کوئی تاریخ ہونی چاہیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سوچا کہ ہمارا اسلامی کوئی جھنتری کوئی کیلنڈر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر اسلامی بنیاد اس کے اوپر رکھی جائے حضرت کا معمول گرامی تھا کہ ایسے مسائل میں میٹنگ بلاتے تھے آپ نے صحابہ کی میٹنگ بلائی دنیا کا دستور ہے کہ کسی مذہب کا کوئی بڑا ہو اس کی یوم ولادت سے تاریخ کی ابتدا کی جاتی ہے حضرات صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے یہی مشورہ دیا کہ اللہ کے حبیب جس دن پیدا ہوئے اسی دن سے ہماری تاریخ کی ہم ابتدا کریں حضرت عمر نے یہ رائے یہ کہہ کر کے تال دی کہ اللہ کے حبیب جس دن پیدا ہوئے اس میں بڑا اختلاف ہے تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا اس لیے بہت مشکل بات ہے یہ کسی نے یہ رائے دی کہ حضرت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن نبوت ملی اسے ابتدا کی جائے لیکن حضرت عمر نے بھی اس کی طرف بھی کوئی خاص توجہ نہیں فرمائی اس رائے کی طرف بھی ایک بہت بڑا واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا جس کو فقہ مکہ کہا جاتا ہے مکت المکرمہ جو فتح ہوا وہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا عالم فتح ہوا تھا وجہ اس کی یہ ہے کہ مکت المکرمہ ام القرا ہے ساری دنیا کی ماں ہے اللہ نے زمین کے بنانے میں سب سے پہلے جو زمین بنائی وہ کعبہ کی بنائی اور وہیں سے زمین کو پھیلایا گیا چاروں طرف سے اگر تم ناپو گے تو کابت اللہ بیچ میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب مکت المکرمہ فتح ہو گیا تو اللہ کے حبیب پر ایک صورت اتری اللہ کی طرف سے اجازا نسر اللہ والفتح ورائت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا بےحد بحمد ربك واستغفره میرے پیغمبر آپ جب لوگوں کو دیکھو کہ جوب در جوب جماعت در جماعت لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اور مکہ فتح پتہ ہو چکا ہے تو آپ جس مشن کو لے کر جس کام کو لے کر جس مقصد کو لے کر تشریف لائے تھے وہ کام اب آپ کا پورا ہو گیا بحمد رب قبص تک ہو اس لیے اب آپ قبر کی تیاری کیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پارلیمنٹ کے صحابہ کرام کے سوالات میں ایک سوال کبھی یہ بھی قائم کیا تھا کہ نصر اللہ والفتح میں کیا بتایا گیا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کی طرف اشارہ ہے یہاں میں آپ کے ذہنوں کو دستک دوں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہے خصوصاً پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا کام پورا ہو گیا اس لیے کہ مکہ میں جب دین آ گیا تو پوری دنیا میں دین پہنچ کر کے رہے گا اس لیے کہ مرکز میں پہنچ چکا ہے تو ساری دنیا میں پہنچے گا مقت المکرمہ مرکز ہے اسلامی مرکز بھی ہے اس زمانے کا سیاسی مرکز بھی تھا اور اس زمانے کا معاشی مرکز بھی وہی تھا ورنہ اسلامی مرکز تو قیامت تک ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنا جو مکان بنایا ہے دنیا میں جہاں بھی آپ نماز پڑھو گے تمہارا رخ اسی کی طرف ہوگا معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ مرکزی جگہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس وسعت ہو تو تمہیں اپنے مرکز کی زیارت ضرور کرنا چاہیے جس کو حد سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ہوا فصب بحمد رب قبص قبض ہو میرے پیغمبر اب جس کام کو لے کر آئے جس مشن کو لے کر آئے جس چیز کو لے کر آئے وہ اب پورا ہو گیا مرکز میں ایمان آیا عالم میں ایمان جائے گا اب آپ کا کام قبر کی تیاری کرنا ہے وہاں اس معصوم نبی کو اس نبی کو جس کو کابق حسین کا مقام ملا اس نبی کو جس کو شفاعت قبرا کا مقام ملا اس نبی کو جو معصوم ہے اس نبی کو جس کا کوئی گنا نہیں استغفار اور تصویر اور تحمید مرنے سے پہلے کہا جا رہا ہے اور ہم گناہوں کے پتلے ہو کر داریاں سفید ہو چکی ہیں لیکن ہماری توجہ استغفار کی طرف نہیں ہوتی ہماری توجہ تصویر اور تحمید کی طرف نہیں ہوتی قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے مرنے کی تیاری کرنا چاہیے میں ایک اور بات کہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک عجیب بات کہہ رہے ہیں اپنے پیغمبر کو فیدا فرغ و تفن سب الا ربی کا فرغ میرے پیغمبر جب آپ اپنی تبلیغ سے فارغ ہو جائیں اپنی دعوت سے فارغ ہو جائیں اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوئیے ہماری عبادت کی طرف آئیے مسلح پر کھڑے ہوئیے تصویر و تحمید کیجیے ہمیں یاد کیجئے ہمارا ذکر کیجئے راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں دائی کوئی نہیں آپ سے اونچا کام کرنے والا کوئی نہیں آپ سے بڑا مبلک کوئی نہیں آپ سے بڑھ کر معلم کوئی نہیں آپ سے بڑھ کر مدرس کوئی نہیں آپ سے بڑھ کر صوفی کوئی نہیں آپ سے بڑھ کر بزرگ کوئی نہیں آپ سے بڑھ کر مقام تصوف پر بیٹھنے والا کوئی نہیں جس لائن سے میرے نبی کو دیکھو گے وہ سب سے بڑا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں آپ ہماری عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں ہمارا اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم ذرا سا دین کا کام کرتے ہیں تو اسی کام کو بنیاد بنا کر ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا کرتے ہیں یہ ہمارا نقص ہے یہ ہماری کمی ہے کام اپنی جگہ مسلم پڑھنا پڑھانا دعوت و تبلیغ خانقاہ میں بیٹھنا یہ سب مسلم لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یادیں کچھ اور ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا نوافل کی پابندی کرنا اپنے رب کو راضی کرنا یہ کچھ اور مسائل ہیں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہمیں تو اور بھی اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تاریخ کا مسئلہ نہیں حضرت عمر نے جب میٹنگ بلائی تو کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ ایک عظیم واقعہ پیش آیا ہے اور وہ فتح مکہ کا واقعہ ہے اور مکت المکرمہ کا فتح ہونا یا عالم کا فتح ہو جانا ہے ہمیں چاہیے کہ اتنا بڑا واقعہ اسلام کا ہے اس اسلام کے واقعے پر ہمیں اپنی تاریخ کی بنیاد رکھنا چاہیے اور فتح مکہ سے اپنی تاریخ کا آغاز کرنا چاہیے حضرت عمر نے اس کو بھی کوئی توجہ نہیں دی کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت بڑی دعوت کا مسئلہ پیش آیا اور وہ دعوت کا مسئلہ حجت الوداع ہے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صاحب کرام کے ساتھ جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جم غفیر کو لے کر کے حجت الوداع کے لیے نکلے ہیں اور میدان وہ ہیں کہ جہاں کوئی پتا بھی نبی کی ہدایت کے بغیر اب ہل نہیں سکتا تھا اس لیے کہ اس سے پہلے اگلے ہی سال میں سنجری نو میں صدی کے اکبر کے ذریعے سے اور علی کے ذریعے سے اور ابو حریلا کے ذریعے سے یہ اعلان کروا دیا گیا تھا کہ آئندہ کوئی مشرق یہاں نہیں آ سکتا طواف نہیں کر سکتا ننگے طواف نہیں کر سکتا ہماری جن سے مصالحات ہیں ان کو چار مہینے کی مہلت ہے وہ معاملے کو سمجھ لیں یا تو اسلام میں آ جائیں یا پھر یہاں کو چھوڑ دیں یہ سارے اعلانات کے بعد مقت المکرمہ کو پاک اور صاف کر دیا گیا تھا اب اس سرزمین مکہ پر اگر کوئی آواز کرنے والا تھا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کی آواز کرنے والا تھا اور کتنا بڑا یہ مسئلہ تھا حج کا حجت الوداع اللہ کے حبیب اس حجت الوداع میں اپنی امانت کو قیامت تک کے لیے اپنی امت کے حوالے کر رہے ہیں معمولی نہ سمجھنا حجت الوداع کو اپنی وہ امانت جس کو اللہ کے نبی لے کر آئے اشاعت دین دین کو پھیلانا اس امانت کو اپنی امت کے حوالے کر رہے ہیں اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں نے تمہیں دین پہنچا دیا اللہ حل بلغ تو اللہ حل بلغ تو اللہ حل بلغ تو کیا میں نے اپنا دین تمہیں پہنچا دیا سارے لوگوں نے فرمایا نام یا رسول اللہ آپ نے اپنا دین ہمیں پہنچا دیا اللہ کے حبیب نے یوں انگلی اٹھائی اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد یہ اللہ کو گواہ رہنا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین کو پہنچا دیا اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت امت کے حوالے فرمائی اور فرمایا شاہد الغائب ہر حاضر غائب تک میرے دین کو پہنچا دے اور بھی مختلف قسم کے ایک طویل خطبہ آپ نے عرفات کے میدان میں دیا آپ نے ایک مختصر خطبہ مینا کے میدان میں دیا نو تاریخ کو آٹھ تاریخ کو بھی دیا گیارہ تاریخ کو بھی ایک خطبہ دیا اور عرفات میں بہت متبل خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اس کے اندر یہ عظیم امانت کو اس امت کے حوالے کیا اور حضرت نے اس حجت الوداع میں یہ بھی فرمایا کہ شاید آئندہ سال تم مجھے نہیں پاؤ گے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تم مجھے نہیں پاؤ تم میرے دین کی حفاظت کرنا اور خاص طور پر میرے نبی نے فرمایا بتاؤ آج کون سا دن ہے صحابہ خاموش ہے اللہ رسول عالم فرمایا دس دن حزہ نہیں ہے فرمایا دن کون سا ہے فرمایا اللہ ہوا رسول عالم فرمایا یوم عید نہیں ہے فرمایا کس جگہ پر ہیں ہر حرم مکہ میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مکہ کی زمین حرمت والی اسی طرح آراز و امبا و دما کم حرام منا کم کا حرمت یوم کمہادا فی یوم کمہادا فی بلد اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنا کسی کی عزت کو پانی کی طرح نہ بہانا حرام ہے تمہارے لیے جیسے مکے کی حرمت ہے حرم کی حرمت ہے جلحدہ کی حرمت ہے دسویں تاریخ کی حرمت ہے جیسے اس کی حرمت اور اس کا احترام تم کرتے ہو اسی طرح تمہاری عزت بھی ایک دوسرے کے لیے بہانا حرام ہے آج کابت اللہ پر کوئی لات مارے تو مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا ہے لیکن وہی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پانی کی طرف آ رہا ہے آقا یہی مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ اس کابت اللہ یقیناً کعبہ سے ہمیں محبت ہے اس کی بے حرمتی کو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جتنی حرمت کابت اللہ کی ہے اتنی حرمت ایک مومن کی عزت کی ہے تم کابت اللہ کے پامالی پر تو ترپ اٹھتے ہو بے چین ہو جاتے ہو میرا نبی کہہ رہا ہے کہ تمہارے بھائی مسلمان کی عزت بھی اس کے برابر ہے تم اسے پانی کی طرح نہ بہانا میں نے ابھی ایک جگہ کچھ علماء کی مجلس تھی میں نے علماء کی مجلس کے اعتبار سے کہا تھا لیکن وہ جملہ میں نقل کر دوں میرے آقا کا حال تو یہ تھا دوسروں کی عزت کے بعد میں کہ آپ نے اپنے دشمن اپنوں کی پگڑی اچھالنا تو درکنار اپنے دشمنوں کی پگڑی بھی کبھی نہیں اچھالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دشمن کی پگڑی بھی نہیں پگڑی اچھالنا جانتے نا کسی کو ذلیل کرنا حتیٰ کہ حضرت کے بیان میں معمول یہ ہوتا تھا کہ کبھی کسی کا نام لے کر بھی حضرت نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے ایسا کبھی نہیں کہا اپنے منافق بھی ہوا کرتے تھے آپ کے بیان میں آپ کی مجلس میں منافقین بھی ہوا کرتے تھے لیکن حضرت نے اپنے دشمنوں کی بھی کبھی پگڑی نہیں اچھالی فرمایا فرمایا کو وہ ام اے مسلمانوں تمہارا مال بھی ایک دوسرے کے لیے حرام ہے ناجائز طور پر کسی کے مال کو لینے کی کوشش نہ کرنا حرام کے طور پر کسی کے مال کو کھانے کی کوشش نہ کرنا ودیما اور ایک دوسرے کا خون بھی محفوظ ہے اے مسلمانوں تم کسی کو قتل نہ کرنا اللہ ایک شری سزا ہو وہ مستثنا ہے جیسے کوئی مرتد ہو گیا اس کو قتل کرنے کا مسئلہ کسی نے زنا کر لیا اور شادی شدہ ہے تو رجم کا مسئلہ کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں کس آسن قتل کا مسئلہ اس کو باقاعد کر کے فرمایا مسلمانوں ایک دوسرے کے خون کو نہ بہانا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا یہ حجت الوداع میں میرا آقا بیان کر رہا ہے اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلاط وسلام اپنی آنکھوں سے آنے والے حالات کو یوں دیکھ رہے تھے اور اللہ نے میرے پیغمبر کو آنے والے حالات بتائے اور میرا نبی یوں دیکھ رہا تھا اس لیے آنے والے حالات کو بیان کرتا ہوا جا رہا ہے مرض الوفات ہے یہ تو حجت الوداع کی روایت ہے مرض الوفات کی روایت ہے حضرت نے فرمایا سلا تو وما ملک ایمان اے لوگوں نماز قائم کرنا اس لیے کہ میرا نبی جانتا تھا کہ میری امت ایک دور آئے گا کہ نمازوں کو کھلونے کی طرح اڑا دے گی فرمایا نماز قائم کرنا ساری دنیا کی موتیں ہوتی ہیں ان کے مال کی وسیعتیں ان کے مال سے متعلق بحثیں اور وہ مرنے سے پہلے اپنی کنجیاں چابیاں مکان تالاب دکان فلاں اور فلاں کی وسیعتیں اور میرا نبی یہ وسیعت کر کے جا رہا ہے اے میرے امتیوں امدیوں نماز قائم کرنا وما ملکت ایمانکم اور اپنے ہاتھ نیچے والوں پر کبھی ظلم نہ کرنا چاہے وہ تمہاری بیوی ہو چاہے وہ تمہارے غلام ہو چاہے وہ تمہاری اولاد ہو چاہے وہ تمہارے اسٹوڈنٹ اور شاگرد ہو چاہے تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے ہو چاہے تمہاری رعایا ہو وما ملکت ایمانکم حکم عام جملہ حضرت محد حضرات محدثین نے ان دو جملوں پر تو قیامت قائم کر دی اور فرمایا میرا نبی دو جملوں میں یوں کہہ گیا السلام اللہ کے حقوق بھی پورا کرنا وما ملکت ایمانکم حکم بندوں کے حقوق بھی پورا کرنا پوری شریعت کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو جملوں میں بیان کر دیا حقوق اللہ بھی پورا کرنا حقوق العباد بھی پورے کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اس لیے ارشاد فرمائی کہ حضرت دیکھ رہے تھے اپنی امت کو حجمت کی نماز چھوڑنے کا حال میں بہت مختصر طریق پر اشارہ کروں نماز کے بعد میں چونکہ بہت نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی کو بے حد قبول فرمائے میرے بھائیوں میرے پیاروں نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا محرم کا مہینہ ہے فضیلت یوم عاشورہ حسین کی بنیاد پر نہیں فضیلت تو پہلے سے چلی آئی علیہ صلاح وسلام کو فرعون سے نجات ملی اسی دن سے روزے کا مسئلہ تو شروع ہو چکا تھا حضرت حسین کی بنیاد پر فضیلت نہیں ہے تاہم ایک اتفاقی مسئلہ پیش آ گیا کہ حضرت حسین اہل کوفہ کی دعوت پر جا رہے میں واقعہ نہیں سنا رہا اور نہ مجھ میں واقعہ بیان کرنے کی سکت ہے نہ مجھ میں ہمت ہے نہ معلوم لوگ گا گا کر اس واقعے کو کیسے بیان کرتے ہیں جو صرف امت کو امت کو امت سے پیسہ وصول کرنا اور امت سے اپنے مقصد کو حاصل کرنا اس کے لیے گا گا کر اور افسوس سد افسوس اس وقت تو امت کا حال یہ ہو گیا کہ جو حسین نماز کو آباد کرنے آیا تھا اور جو حسین دھول اور تاشوں کو مٹانے آیا تھا اسی حسین کی شہادت کو باقاعدہ دھول اور تاشوں کے گائن میں بٹھا کر کے گانا گایا جا رہا ہے غداری ہے غداری ہے غداری میں واقعہ نہیں سنانا چاہ رہا اہل کوفہ کی دعوت پر وہ تو جا رہے تھے اتفاقی مسئلہ پیش آ گیا یہی تو وجہ ہے کہ کوئی قتال مقصود نہیں تھا اسی لیے کوئی لاؤ لشکر بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا صرف آپ کی فیملی کے لوگ تھے بہتر آدمی آپ کی فیملی کے تھے اور اہل کوفہ کی دعوت پر آپ تو جا رہے تھے نہ کوئی ہتھیار ہے زیادہ بس ضرورت کا کچھ تھوڑا سا سامان ہے تھوڑے بہت ہتھیار تو اس زمانے میں لے کر چلنے کی عادت تھی اس لیے کہ راستے میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے اتفاقی مسئلہ کہ یزیدی لشکر کربلا میں مقابلے پر ہو گیا سمر دل دوشن اس امیر بن کر کے آیا اللہ کا منظور یہی تھا زہر کا وقت ہوا بیس آدمی شہید ہو چکے ہیں حضرت حسین کی اور حضرت حسین نے اپنے چھوٹے بھائی عباس سے بد روایتوں میں اپنے چچازاد بھائی عباس سے یوں کہا کہ جاؤ شمر سے کہو کہ زہر کا وقت ہوا یا ہمیں نماز پڑھ لینے دو شمر نے کہلوایا کہ تم لوگ باغی ہو اور باغی کی نماز کا اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ تم نے حکومت کی بغاوت کی ہے یزید کی بغاوت کی جو امام ہے حضرت حسین نے فرمایا جملہ فرمایا باغی تو تم ہو جو نماز چھوڑے ہوئے ہیں ہم تو نبی کے دین کو آباد کرنے کے لیے آئے ہو بغاوت پر تو تم ہو جب بات نہیں مانی گئی تو حضرت حسین نے سلات الخوف پڑھی باون آدمی بچے ہوئے تھے چھبیس کو دشمن کے مقابلے میں کھڑے کیے اور چھبیس نماز میں آئی یہ سلاۃ الخوف ہے پھر ان چھبیس تک دشمن کے مقابلے میں پھر دوسرے چھبیس آئے انہوں نے نماز پڑھی اندازہ لگاؤ کہ کس عالم میں نماز پڑھی ہوگی انہوں نے کسی کا سر پھوتا ہوا کسی کا پاؤں ٹوتا ہوا کسی کا جبڑا پھتا ہوا کسی کے دانت ٹوٹے ہوئے کسی کو تیل لگا ہوا اور اسی عالم میں حسین اور ان کے رفقا اللہ کو یاد کر کے زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں حضرت جی معیش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی عجیب بات حضرت نے فرمائی تھی فرمایا اگر تم مجھے جذبات کے ساتھ گفتگو کرنے والا نہ کہو تو میں یوں کہوں گا سارے لوگ پانی سے وضو کرتے ہیں حضرت حسین نے خون سے وضو کیا ہوگا اس عالم نے بھی زور کی نماز ادا فرمائی کہ خون بہ رہا ہوگا پاؤں ٹوٹے ہوئے ہوں گے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوں گے سر پھوتا ہوا ہوگا جبرا پھٹا ہوا ہوگا دانت ٹوتے ہوئے ہوں گے خون نکل رہا ہوگا اور نماز پڑھ رہے ہیں اور میرا جوان کہہ رہا ہے میں نے پینٹ پہنی ہے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں میرا جوان کہتا ہے میں نے سوز پہنے میں نکال نہیں سکتا ہوں میرا جوان کہتا ہے کہ مجھے اس وقت جلدی ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں ان کے میدانوں میں بھی نمازیں ادا ہوئی اور میرا جوان تمام نعمتوں کے باوجود اللہ کا باغی بنا ہوا ہے اصل سے پہلے پہلے یہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے کافلا یہ جماعت دنیا سے رخصت ہو گئی چند عورتیں بچی تھی جن کو ہاتھ کریا پہنا کر کے لے جایا گیا اور ایک فرد بچا ہے زین العابدین ابن ہشام نے آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ زین العابدین زندگی بھر روتے رہے آپ کے غلام نے یوں کہا کہ آقا آپ اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں فرمایا یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف بچھڑ گیا تھا تو یعقوب روتے روتے نابینا ہو گئے تھے یہاں تو میری فیملی اجاڑ دی گئی میری پوری فیملی میری نظروں کے سامنے اجاڑ دی گئی کیا انداز ہوگا اس موقع پر جس موقع پر نبی کی نواسیوں کو ہاتھ کریاں پہنا کر لے جایا جا رہا ہوگا تاریخ گواہ ہے کہ زیاد جس وقت حضرت حسین کے چہرے پر لکڑی مار کر کے کہہ رہا تھا بڑا خوبصورت چہرہ ہے کوئی صحابی ہے مختلف اقوال ہے واللہ عالم کون صحابی مختلف اقوال کی وجہ سے میں نام نہیں لیتا وہ صحابی نے یوں کہا نہ مار اس چہرے پر میں نے اپنے نبی کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ان کے میدانوں میں ان آلات میں بھی نماز لی گئی اور ہمارے پاس سارے اسباب ہونے کے باوجود ہماری نمازیں چھٹی جا رہی ہم اللہ سے دور ہو گئے ہم اللہ سے دور ہو گئے جتنی نعمتیں کھا رہے اتنے ہی اس کے باغی بنتے جا رہے اتنی بغاوت پر اتر رہے اور پھر عجیب مسئلہ میرے بھائیوں عجیب مسئلہ ہے اللہ کے حبیب کو اپنی اولاد سے جتنی محبت تھی اس سے کئی زیادہ محبت تو اللہ کے نبی کو اپنی امت سے کئی زیادہ محبت میں ایک واقعہ سمرکند کا آپ کو بتاؤں سمرکند میں ایک عورت بیوہ ہوئی ایک بڑے مالدار کے پاس وہ گئی اور مدد مانگی کہ میری مدد کیجئے میرے چار پانچ بچے ہیں رہائش کا نظام نہیں میرے دیور اور جیٹھ نے سارے اسباب میرے لے لیے ہیں اور میں سید ہوں نبی کی آل اولاد میں سے ہوں میں سید ہوں وہ مالدار کہنے لگا کہ دلیل لاؤ تم سید ہو اس پر دلیل کیا ہے اس نے کہا میں کیا دلیل پیش کروں میں سید ہوں کہا بغیر دلیل کہ میں تمہارا تعاون نہیں کروں وہ مانگتے مانگتے ادھر ادھر کہیں پہنچی ہوگی رات میں خواب دیکھا اس مالدار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ ایک مکان ہے جنت کا میرے امت کے مومن کو میں دوں گا تو مالدار کہنے لگا حضرت میں بھی تو آپ کی امت کا مومن ہوں مجھے دلا دیجئے یہ مکان مجھے دلا دیجئے حضرت نے فرمایا تم مومن ہو اس پر دلیل لاؤ تم نے میری اولاد سے دلیل مانگی یہ ہے نبی کو اپنی آل اولاد سے محبت تم نے میری اولاد سے دلیل مانگی وہ گھبرایا ہوا صبح میں اٹھا تلاش کرتے کرتے پہنچا کسی مجوسی نے اس کو پناہ دے رکھی تھی اس عورت کو اس کے گھر پہ گیا اور یہ کہا کہ تو غیر مسلم یہ مسلمان یہ نبی کی آل اولاد یہ میرے حوالے کر دے میں ان کا تعاون اور مدد کروں گا تو مجوسی نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے پناہ دے رکھی ہے اور میں ان کو تیرے حوالے نہیں کروں گا کہا تو تو مجوسی ہے اور یہ مسلمان ہے تیرے ماتحت یہ کیسے رہیں گے فرمایا ان کی برکت سے مجھے کل ایمان نصیب ہو گیا اگلی سنو حضرات علماء نے لکھا ہے فرمایا رات میں جب تو خواب دیکھ رہا تھا تو میں بھی دیکھ رہا تھا میرا نبی تجھے نکال رہا تھا اور مجھے مکان میں بلا رہا تھا حضرت علماء نے یہ واقعہ اس لیے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب کو اپنی آل اولاد سے بے شمار محبت تھی لیکن اس سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھی مرض الوفات ہیں جبریل امین تشریف لائے سلام کیا اور فرمایا یا رسول اللہ ملک الموت بھی حاضر ہیں آنا چاہتے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں فرمایا بلا لیجیے اندر آئے تو فرمایا اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اور یہ فرمایا کہ اگر میرا نبی آنا چاہے تو ان کو لے آؤ اور اگر رہنا چاہیں تو اس معاشیتا جتنا رہنا چاہیں ہماری طرف سے اجازت ہے اگر قیامت تک میرا نبی دنیا میں رہنا چاہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے تو اللہ کے حبیب نے جبریل سے سوالیہ نظر کر کے رائے پوچھی مشورہ پوچھا کہ میں کیا کروں یعنی میں چلوں اللہ کی طرف یا دنیا میں رہوں جبریل نے فرمایا میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا ہوں ہمیں دونوں باتوں کا اختیار ہے اگر آپ چاہیں دنیا میں رہیں اور اگر آپ چاہیں تو اللہ کی طرف چلے فرمایا میں تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں فرمایا اگر آپ مشورہ چاہ رہے ہیں جبریل امین نے فرمایا ان اللہ و تعالی لمشتاق فی لقائے کا اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے یا رسول اللہ آپ چلیے ہر آسمان پر استقبال کے لیے مسائل کھڑے ہیں جنت آپ کے لیے سوار دی گئی ہے اللہ آپ کا مشتاق ہے اگر آپ چلیں تو بہتر رہے گا فرمایا ٹھیک ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے رب سے پوچھ لو کہ میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا ہائے میری امت کا کیا ہوگا وہ دنیا سے بھی فکر لے کر گئے ہیں تو اپنی امت کی فکر لے کر اور قیامت میں بھی صحیح روایتوں میں آیا کہ سارے صحابہ فرمائیں گے نفسی نفس سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی اور میرا نبی کہے گا امتی امتی میری امت میری امت مسلم شریف میں کہ میں پل سراج کے قریب کھڑا ہو کر دعا کر رہا ہوں گا اللہ وسلم سلم اللہ وسلم اے اللہ میری امت کے مسلمانوں کو صحیح سلامت گزار دے یہ جہنم میں گرنے نہ پائے جس نبی کو اپنی امت سے اتنا پیار اس نبی کو اپنی امت اس اس امت کو اپنے نبی سے پیار کرا اس کا دین اجر رہا ہے اس کا دین اجڑ رہا ہے اور اجارنے والے غیر نہیں اپنے ہیں غیروں نے نہیں اجارا مسلمانوں نے دین کو اجارا دنیا کے بہاؤ میں بہ رہا ہے میں نے ابھی ایک جگہ بات کی کہ اگر یوروپ کی کوئی تہذیب ہمارے وہاں آ رہی ہے تو ہم بلا دلیل کے اس کو قبول کر لیتے ہیں انہوں نے جیل لگا کر اپنے بالوں کو کھڑا کیا میرا جوان بھی جیل لگا کر بالوں کو کھڑا کر رہا ہے اگر وہاں کے لوگوں نے اور وہاں کی بچیوں نے اڑیانی لباس کو پہنا میری بچی بھی اوریانی لباس کو پہن رہی ہے اگر وہاں کے لوگوں نے اور وہاں کی بچیوں نے اپنے بالوں کو کتروایا تو میری میری بچی بھی بالوں کو کتروا رہی ہے اور کوئی دلیل نہیں پوچھتی کہ یورپ کی اس کلچر کو اپنانے کے لیے کوئی دلیل تو چاہیے یورپ کے کلچر کو اپنانے میں کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی اور جب میرے نبی کی کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو کہتی ہے مقصد دلیل لاؤ نا اس پر نبی کے باتوں پر دلیلیں مانگی جاتی ہیں اور دنیا کے بد تہذیب کلچر پر کوئی دلیل نہیں مانی جاتی حید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ حجت الوداع کا جو اہم ترین مسئلہ ہے جس میں آپ نے اپنی امت اپنی اپنی امانت کو اپنی امت کے حوالے کیا اسی سے اپنی تاریخ کی ابتدا کی جائے حضرت نے اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں فرمائی نہ حجت الوداع کی طرف کوئی توجہ نہ ولادت نبوی کی طرف کوئی توجہ نہ نبوت نبوی کی طرف کوئی توجہ نہ فتح مکہ کی طرف کوئی توجہ حالانکہ فتح مکہ کا واقعہ تو کیسا واقعہ اور حضرت اس وقت کس توازو کے ساتھ مکے میں گھسے ہیں مجھے اس وقت اس واقعے کو بیان نہیں کرنا ہے آپ نے حضرت علی پر نگاہ فرمائی کہ آپ کوئی رائے دیجیے تاریخ کی اسلامی تاریخ کی ابتدا کیسے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ہماری تاریخ کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہونی چاہیے حضرت نے فرمایا کہ دلیل کیوں ہجرت سے ابتدا فرمایا حضرت اگر نبوت نبوی سے ابتدا کریں گے تو نبی علیہ السلام وسلام کی نبوت کی تاریخ میں اختلاف ولادت نبوی سے ابتدا کریں گے تو اس میں بھی اختلاف وفات رسول سے ابتدا کریں گے تو ہر وقت نبی کا غم ستاتا رہے گا فتح مکہ اور حجت الوداع سے ابتدا کریں گے تو یہ تو کامیابی کے پرچم ہے ہمیں تو امت کو یہ تعلیم دینا ہے کہ ہماری ابتدا اور ہماری بنیاد تو قربانیوں سے ہوئی ہے حجت الوداع کی کامیابی اور فتح مکہ کی کامیابی یہ سب کی سب جو ہے قربانیوں سے ہوئی ہے اور قربانی کی دلیل یہ ہجرت ہے اس لیے کہ میرے آقا ہجرت کرتے وقت جب چلے ہیں تو کیسے چھپ چھپا کے چلے تھے کئی گارے سور میں چھپ رہے ہیں کئی خفیہ راستے سے جا رہے ہیں اور مکہ کو دیکھ کر اپنے آنسو کو اپنے آنسو کے بوچھار کو کابت اللہ کے سامنے پیش کرتے جا رہے ہیں اور یوں کہتے جا رہے ہیں اے میرے پیارے وطن اور اے اللہ کا مکان میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر میرے وطن کے لوگ مجھے نہ نکالتے ہجرت قربانی کی طرف دلالت کر رہی ہے فرمایا حضرت ہجرت سے ابتدا کریں گے تو ہر وقت ذہن میں یہ بات رہے گی اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے ہر وقت دماغ میں یہ بات رہے گی کہ مسلمان دینے کے لیے آیا ہے لینے کے لیے نہیں آیا ہے مسلمان اپنی بنانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اجرے ہو کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے مسلمان دے کر خوش ہوتا ہے مسلمان لے کر خوش نہیں ہوتا مسلمان عزت دے کر خوش ہوتا ہے مسلمان زلیل کر کے خوش نہیں ہوتا مسلمان کھلا کر خوش ہوتا ہے مسلمان کھا کر خوش نہیں ہوتا مسلمان کسی کے جنازے کو اٹھا کر خوش ہوتا ہے مسلمان کسی کے جنازے پر لانت برسا کر خوش نہیں ہوتا فرمایا یہ تعلیم ہجرت کے ذریعے سے مل رہی ہے اس لیے ہماری ابتدا ہونی چاہیے ہجرت سے جیسے ہی یہ رائے سنی حضرت عمر کی طبیعت فرق گئی اور فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم علی تم میں بہترین فیصلہ کرنے والا میرا علی ہوگا ہمارے سال کی ابتدا جو ہجرت سے ہوئی اس کی یہ بنیاد ہے تاکہ ہر وقت قربانیاں ہمارے سامنے رہے لیکن افسوس کہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے کسی کی نظر ہجرت کی طرف نہیں جاتی کسی کی نظر نہیں جاتی سب کی نظریں خرافات کی طرف جاتی ہیں کوئی کس خرافات میں مبتلا ہے کوئی کس خرافات میں مبتلا ہے شیطان ان خرافات میں مبتلا کر کے اپنے نبی کی اصل تعلیم کو بھلا دیتا ہے اب مکے کے کچھ مختصر حالات پیش کروں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہجرت کیوں کرنی پڑی کن حالات میں ہجرت ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے غلام ہیں پتہ چلا بلال مسلمان ہو گیا سخت پتائی سخت پتائی اور جب اس سے بھی اس کا جی نہ بھرا تو وہ تھی دوپہر کے موقع پر گرم گرم ریت پر حضرت بلال کو سلا دیتا تھا اور اوپر سے گرم پتھر رکھ دیتا تھا اہل سیرت نے لکھا ہے کہ وہ پتھر اتنا گرم ہوتا تھا کہ لحم یعنی گوشت کا اگر ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ بھی تھوڑی دیر میں پک جایا کرتا تھا ایسا سخت پتھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا اور پھر اس سے بھی اگر پیٹ نہیں بھرتا تو اوباشوں کے حوالے کرتا اور وہ اوباش گلے میں رسی ڈال کر بلال کو گلیوں میں کھینچتے تھے اور بلال کی زبان سے ایک لفظ نکل رہا تھا احد الحد احد الحد احد الحد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اس وقت ہمارے مسلمان جو تھے وہ نہتے اور کمزور تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی میرے بھائیوں جھگڑا صرف اس وقت ایک تھا کہ ایک اللہ کو مانے یا متعدد اللہوں کو مانے اللہ کے حبیب کی تعلیم ایک اللہ کی تھی اور ان لوگوں کی تعلیم متعدد ربوں کی اور متعدد خداؤں کی تھی وہ کوئی مسلمان اس وقت کے کوئی دہشت گرد نہیں تھے کوئی بم ماری کرنے والے کئی ہے کوئی قتل کرنے والے نہیں تھے جھگڑا صرف اس پر تھا کہ ہم ایک رب کے قائل ہیں ایک اللہ کے قائل ہیں وہ اللہ الدی اللہ وہی رب ہے جو آسمان کا مالک زمین زمین کا مالک جو ساری کائنات کا مالک ذاتوں کا مالک بس اسی کو ماننا ہے یہی وہ بنیادی نقطہ تھا اسی پر سارا جھگڑا چل رہا تھا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر عمار کا برہا باپ شہید کر دیا گیا عمار کی بری ماں سمیہ رضی اللہ عنہ ابو جہل خود آیا حالانکہ ابو جہل دوسروں سے کام کرواتا تھا لیکن خود آیا سمیا کے دو پاؤں کو دو اونٹنیوں کے ساتھ باندھا مخالف سمت میں ایک یہ اونٹ ہے ایک یہ اونٹ ہے اور سامنے برچھا لے کر کھڑا رہا اور کہا سمیا تھوڑی سی مدت ہے تجھے محمد کا انکار کر اور ہمارا مذہب دوبارہ قبول کر ورنہ دیکھ لے تیرے لیے ساری تیاری ہے بری عورت ہے سمیا بری عورت ہے اس لیے کہ سمیا جب شہید ہوئی ہے تو اہل سیرت نے لکھا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر گرامی چھبیس سال کی تھی بری عورت ہے پریشان حال ہے لیکن لڑکھرائے الفاظ میں بجائے اس کے کہ در جاتی کہہ رہی ہے یا امرت نے ایشام اللہ محمد الرسول اللہ بس اسی اللہ کو میں مانتی ہوں اور محمد الرسول اللہ کی نبوت کی میں قائل ہوں اس کو غصہ آیا اس نے زور سے برچھا مارا اور کس جگہ پر مارا بہت نازک جگہ پر مارا جس کی وجہ سے سمیا کے نیچے سے دو ٹکڑے ہو گئے اونٹوں کو بھگایا دونوں سمتوں میں اور سمیا کو دو ٹکڑے کر کے چیر کر کے رکھ دیا میرے بھائیوں میرے بھائیوں سلام ہو ان عورتوں پر سب سے پہلے قربانی دینے والی عورت کی اسلام میں سب سے پہلی شہادت ایک عورت کی ہے اس سے پہلے کوئی کوئی شہادت مرد کی نہیں ہوئی سب سے پہلی شہادت سمیا کی جو مکے کی سرزمین پر دفن ہوئی امار کا بھی یہی حال حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے جن حالات سے گزرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے بچے تھے آزاد تھے یہ تو کوئی عربی اس کو اٹھا کر لے آیا خباب کو بچے تھے کھیل رہے تھے اٹھا کر لے آیا ادھر ماں باپ تلاش کرتے رہے لیکن خباب نہیں ملے اس اٹھانے والے نے مکے میں لا کر کے اس کو بڑا کیا اور بڑا کرنے کے بعد اس کو ایک ہنر سکھایا خباب کو اور وہ ہنر تھا لوہاری کے کام کا اسی لیے خباب الحداد کہے جاتے ہیں لوہار تھے مکے میں ایک عورت تھی لوہاری کا کام کراتی تھی اس کی بڑی بتی تھی اس نے خباب کو خرید لیا اور اپنی لوہاری کے کام میں رکھا ادھر اعلان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خباب چپ کے چپ کے ایمان لے آئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عورت کو کسی نے جا کر بتایا کہ تیرے گھر میں ایمان آ چکا ہے تیرا غلام تیرا نوکر ایمان لے آیا اور وہ خباب ہیں یہ بڑی ہی تیز دماغ عورت تھی بہت سخت سخت مزاج عورت تھی یہ گئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے پر بیٹھے ہوئے لوہے کا کام کر رہے تھے اور لوہا گرم کیے ہوئے تھے اس نے کہا خباب میں نے سنا ہے کہ تو محمد کا قائل ہو گیا یا تو انکار کر یا تو پھر میرے سامنے صاف صاف بات بتا دے خباب نے کہا لا الہ الا اللہ ہو اور جھوٹ میری زبان پر آ جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے میں لا الہ الا اللہ ہی کہنے والا ہوں آج مومن قدم قدم پر جھوٹ بولتا ہے مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یاتی علیہ کا زمان تم پر ایک زمانہ آئے گا کیسا زمانہ فرمایا دھوکے بازوں سے بھرا ہوا ہوگا یہ سب تک جس میں جوتوں کی تصدیقیں کی جائے گی آج یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جوتوں کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ ہاں یہ سچا وہ قتلب الص اور سچوں کی تفظیم کی جائے گی ان کو جتلایا جائے گا اور آقا نے اور بھی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی اس میں ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی وہ تسلیم الخواص خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا عام لوگوں کو نہیں سب کو نہیں ہاں مولانا کو سلام کیا جا رہا ہے مالداروں کو سلام کیا جا رہا ہے دولت والوں کو سلام کیا جا رہا ہے عہدے والوں کو سلام کیا جا رہا ہے ہدیہ دینے والوں کو سلام کیا جا رہا ہے ہر ایک کو نہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ امام بخاری نے الدب المفرت میں ایک واقعہ نقل کیا اسی سلام کے تحت میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں بہت سارے لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب آئے اور فرمایا السلام علیکم یا ابا عبد الرحمان ابو عبد الرحمان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی فرمایا السلام علیکم یا ابا عبد الرحمان حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا جواب نہیں دیا وعلیکم السلام بلکہ وہاں سے اٹھ گئے اور یہ فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر مجلس سے اٹھ گئے اپنے مکان تشریف لے گئے لوگ ایک دم پریشان ہو گئے کہ سلام کے جواب میں صدق رسول اللہ کو کیا مناسبت کیا یہ بھی کوئی جواب ہے جو نبی صلی کریم علیہ وسلم سے ثابت ہو لوگ مکان کے قریب گئے حضرت جب مکان سے باہر نکلے پوچھا حضرت آپ کو سلام کیا گیا تو آپ نے صدا رسول اللہ کا کیا یہ بھی کوئی جواب ہے سلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نانا میں نے جواب نہیں دیا بلکہ مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آ گئی فرمایا اے عبداللہ کیا حال ہوگا جبکہ تمہیں خاص خاص طور پر نام لے کر سلام کیا جائے گا اور دوسروں کو چھوڑ دیا جائے گا میرے نبی کی یہ پیشین گوئی میں دیکھ رہا ہوں تم نے میرا نام لے کر مجھے سلام کیا تو دوسرے لوگ بہتے تھے اس کا کیا ہم ہوتے تو بڑے خوش ہو جاتے ماشاء اللہ دیکھو میری کتنی عزت ہے کہ مجھے نام لے کر سلام کیا یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ پہچان والوں کو سلام ہو اور دوسروں کو چھوڑ دیا جائے مالداروں کو سلام ہو غریبوں کو نہ کیا جائے امیروں کو سلام ہو اور زلیلوں کو کچھ نہ ہو یہ غلط طریقے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں صاف کہتا ہوں کہ میں اقرار کر چکا ہوں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میں صحت نہیں سکتا سخت غصے میں ہے وہ عورت پتی میں لوہا گرم ہو رہا تھا سرخ ہو چکا تھا اس عورت نے کسی چیز سے اس لوہے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد سیدھا حضرت خباب کے سر پر رکھ دیا پک کر کے اسی وقت پیپ بہنے لگا بے ہوش ہو کر گر پڑے عورت وہاں کچھ دیر انتظار کرتی رہی لوگوں سے کہا تم فکر نہ کرو میں اس کے پاس دین محمدی کو چھڑا کر رہوں گی میرے گھر میں محمد آ نہیں سکتا رات ہو گئی وہ چھوڑ کر چلی گئی حضرت کو ہوش آیا دیکھا کہ پرے ہوئے ہیں ہمت کر کے کہیں نہیں گئے دین اسلام کو چھوڑنے کی فکر نہیں کی اگر ہم جیسے ہوتے تو کب سے لات مار کر اسلام سے نکل جاتے لاکھوں سلام ہو ان صاحب کے رام میرے بھائیوں ان کہانیوں کو بیان کرنا بہت آسان ہے وہ مسلمان جو نبی کی سنت کو آج ٹھیکروں میں بیچ رہا ہے ٹھیکروں میں وہ مسلمان جس کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں جس کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں جس کے نزدیک سنت رسول کی کوئی اہمیت نہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے ادب ہی تو ہے ارے ادب تو بہت بڑا مقام ہے ازاد ویسے ہی میری بحث ہو گئی ابھی آج کے دوران ان کی جانب پیدا ہوا تھا وہ عربی تھے توبی کے سلسلے میں کچھ بحث چل پڑی میں نے کہا مل واجب واجب کیا ہے یعنی ٹوپی کوئی واجب تھوڑی ہے میں نے کہا ادب بھی تو ہے بس ضعیف روایتوں میں آیا ہے کہ انبیاء کرام میں سے کسی نبی نے اپنے سر کو کھلا نہیں رکھا اگرچہ روایت پر کچھ کلام بھی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ انبیاء میں سے کسی نبی نے اپنے سر کو کھلا نہیں رکھا ادب ہے بغاری شریف میں ہے حضرت حسن مصری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ سخت سردی کے زم... سخت گرمی کے زمانے میں زور کی نماز پڑھتے تھے اور جب نیچے گرم ہوتا تھا فرمایا کلن صبح کو آگے کر لیا کرتے تھے اور اس پر سجدہ کیا کرتے تھے تاکہ پیشانی گرم نہ ہو جائے حضرت حسن مصری نے جن کو دیکھا ہوگا وہ صحابہ ہوں گے اس لیے کہ حسن تابعی ہے تو انہوں نے اپنے بڑوں کو یعنی صحابہ کو دیکھا اور صحابہ نے ٹوپی پہنی ہے معلوم ہوتا ہے کہ سنت رسول ہے میں نے ان سے کہا کہ اچھا ادب ہی ہے نا ضروری تو نہیں ہے میں بھی کہہ رہا ہوں تو صرف نماز میں سطر چھپانا فرض ہے باقی اوپر کا کپڑا پہننا ادب ہی ہے یہ کرتا نکال کر نماز پڑھنے آؤ بنیان نکال کر نماز پڑھنے آؤ ادب ہی تو ہے زینت کہا گیا اس کو صرف سطر چھپانا نماز تو ہو جاتی ہے صرف اوپر کا پہن کر کے آ جاؤ وہ مجھ پر ہو گیا غصے ہو گیا کہنے لگے فرق بھی فیحاد ہل مسئلہ میں نے کہا لا فرق بھائی نہ مسئلہ و مسئلہ لہن نہ آدم وہ ہاد آدم کلا ہوا سوا یہ دونوں باتیں برابر ہے اگر تم بلا کرتے کے نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتے تو اسی طرح سے بلا ٹوپی کے نماز پڑھنے کو بھی پسند نہیں کرنا چاہیے ادب کہہ کر کسی مسئلے کو چھوڑ دینا بیٹھ کر پانی پینا ادب ہی تو ہے یہ کہہ کر امت اس وقت سنتوں کو چھوڑنے پر آئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رات میں حوص میں آئے اسلام چھوڑنے کی تدبیر نہیں سوچی صبح ہوتے ہی فوراً اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے سر کھول کر بتائے یا رسول اللہ ہے میں شکایت کے لیے نہیں آیا ہوں میں دعا کے لیے آیا ہوں شکایت کے لیے نہیں آیا ہوں میں دعا کے لیے اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھایا اللہ منسل خباب اللہ منسل خباب اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما بس یہ دعا اللہ نے سن لی وہ عورت جو اس کی مالکہ تھی آکانی تھی جو کل گرم لوہا رکھ کر کے گئی تھی اللہ نے اسے درد سر پیدا کیا اور ایسا درد سر پیدا کیا کہ کوئی دوائی کام میں نہیں آ رہی تھی اس زمانے کا ایک علاج داغنا بھی تھا کئی کئی ایک علاج تھا اور زمانے کے حکیموں نے ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ تمہارا درد سر کم نہیں ہو رہا ہے تو اب ایک ہی علاج تمہارا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ تمہارے سر کو داغا جائے گا اور داغنا کیسے ہوگا گرم لوہا کر کے تمہارے سر پر رکھا جائے گا تاکہ تمہارا سر اچھا ہو جائے یہ کام کون کرے گا کہاں سے تمہارا ہی تو وہ حداد ہیں خباب ہیں جو لوہاری کا کام کر رہا ہے اسی کے ذریعے سے یہ داغنے کا کام کروائیں گے تاکہ تمہارا سر اچھا ہو جائے اللہ اکبر میرے نبی کی دعا وہاں پہنچ چکی ہے بظاہر آپ کو یہ واقعہ ہنسنے کا معلوم ہو رہا ہے لیکن دل سے رونے کی ضرورت ہے انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا اپنے ایمان کے سودے نہیں کیے آج ہم فکروں میں ایمان رہے ہیں حضرت خباب کو بلایا گیا حضرت خباب نے لوہا رکھا سر پر اور دل دل میں کہہ رہے ہیں میرے نبی کی دعا پہنچ چکی ہے میرے نبی کی دعا پہنچ چکی ہے کل اس نے میرے سر پر رکھا تھا آج اس کے سر پر رکھا جا رہا بے شمار واقعات ہیں مجھے اس وقت ان تمام واقعوں کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابو غفاری کا مستقل واقعہ اور بے شمار صاحب کرام کے حالات پریشانیاں اور کیا کیا ان کے لیے مسائل ان مسائل میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرمایا طائف کی طرف یہ سوچ کر کہ طائف میرا ننیحال ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائف ہی کی تو تھی فرمایا طائف میرا ننیحال ہے میں نے وہاں دودھ پیا ہے کوئی میرا ماموں ہوگا کوئی میری خالہ ہوگی کوئی میرے رشتے دار ہوں گے مجھے وہ پناہ دے دیں گے مجھے وہ قبول کر لیں گے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ فرمایا میں بیچ میں شہب ابی طالب کے واقعے کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کے حالات تو تھے لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ کو پریشان کرنا اور صرف محمد کو ٹارگیٹ بناتے تب تو کوئی مسئلہ تھا لیکن پورے ہاشمی خاندان کو ٹارگیٹ بنایا اور ایسا بائکات کہ ابو جہل نے یہ لکھوا دیا کوئی ان سے سودا نہیں کرے گا کوئی ان سے کھانے پینے کا معاملہ نہیں کرے گا کوئی ان سے کاروبار نہیں کرے گا کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا تمام قسم کا اور طالب میں سب سب کے جا جا رہے ہیں القبرہ بھی رہی ہے جو آپ کی محبوبہ ہیں اور آپ کے چچا ابو طالب بھی ہیں اور آپ کے حضرت علی بھی ہیں اور بے شمار صاحب کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی فیملی بھی اس کے اندر جا رہی ہے ایسے وقت میں خدیجت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا حضرت حکیم ابن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں تھوڑے سے جو لے کر اپنی اپنی اپنی چچی اپنی بوبی کے لیے تھوڑے سے جو لے کر ایک غلام کو بھیج رہے اور کہا جاؤ چپکے سے میری بوبی کو دے کر کے آ جاؤ رحم آ رہا ہے بتیجے کو یہ جا رہا ہے غلام لے کر ابو جہل راستے میں مل گیا کہاں جا رہا ہے یہ کس کو دے گا اس نے بتا دیا کہ کدیج القبرا کو دینا ہے لے لیا اور چھین لیا ایسے موقع پر کچھ لوگ عامر ہاشمی آ گیا اس نے کہا ارے امرت نے ہشام ارے ابو جال تیرا دل ہے یا پتھر ہے ارے خود تو رحم کھانا چاہیے بہرحال اس نے کچھ اجازت دی کچھ مال وہاں پہنچا لیکن سخت قسم کا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں پیشاب کرنے گیا میرا پیشاب کسی چیز پر گرا ایک آواز آئی میں نے سوچا ریپ کی آواز نہیں ہو سکتی ہے یہ جیسے پٹ پر آواز آتی ہے پیشاب کرنے سے کوئی چیز یہاں پر ہے میں نے اندھیرے میں ہاتھ گھمایا تو ایک چمڑا مجھے مل گیا میں نے اس چمڑے کو اٹھایا نہ معلوم کس کا چمڑا ہوگا میں نے چمڑے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو صاف کیا میرا پیشاب اس پر لگ چکا تھا بھوک کا عالم یہ تھا کہ میں نے اس چمڑے کو پانی میں بھگو کر چبا دیا بہت آسان ہے ان واقعوں کو بول لینا بہت آسان ہے بہت آسان ہے لیکن ان کے حالات کیسے یہ دین ہم تک آیا کتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچے اللہ کے حبیب نے طائف کا رخ کیا سوچ کر شاید مدد مل جائے لیکن اہل طائف کی بدماشیاں اوباشوں کی بار نے لکھا ہے اہل سیرت نے لکھا ہے کہ بدماش لڑکوں کو پیچھے کر دیا وہ پاؤں میں پتھر مار رہے تھے زور زور سے حضرت لہو لہان ہو گئے بہتے بہتے خون جوتیوں میں پہنچا حضرت مولانا علی میاں عدوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فرمایا اگر تم قبول کر لو میری بات کو تو میں یوں کہوں گا کہ تم لوگ جیسے پانی میں غسل کرتے ہو میرے نبی نے خون میں غسل دیا اور جب حضرت بیٹھ جاتے تھے مار کھا کر تو پھر یہ بدماش بچے کھڑے کرتے تھے حضرت کو اور پھر مارنا شروع کرتے تھے اس سفر میں ساتھ آپ کا جانصار خادم حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لیکن وہ غلام تھے وہ آپ کے لے پالک بیٹے تھے وہ آپ کے متمنا بیٹے تھے وہ کیا کر سکتے تھے وہاں پر حضرت کا کتنا ڈیفینس کرتے کتنا بچاؤ کرتے جب وہ پتھر مار دیتے تو زید ابن حارثہ کھڑے ہو جاتے لیکن اتنے ساروں کے پتھر سے بچاؤ کیسے ہو سکتا تھا حضرت لہو لہان ہو گئے بے ہوش ہو گئے اور حضرت زید ابن سے اپنے کندھے پر اٹھا کر کے جگہ لے گئے ہوش میں آئے تو دیکھا کہ جبریل امین بھی موجود ملک الجمال بھی موجود اور فرمایا باری تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ تیرے نبی پر ظلم کی حد ہو چکی ہے اب تو اجازت دے دے ہم اس بستی کو ہلاک کر دیں تو حضرت نے فرمایا میرے رب نے کیا کہا میرے رب نے انتقام نہیں میرے رب نے کیا کہا فرمایا رب نے کہا ہے کہ میرے نبی سے پوچھ لو میری طرف سے تو اجازت ہے لیکن اسے پوچھو اگر وہ اجازت دے تو دو پہاڑوں کے درمیان ختم کر دینا وہ اجازت دے تو عجیب بات لکھی اللہ شبلی صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ پر فرمایا اللہ نے جب اجازت دے دی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر اس مسئلے کو موقوف کیوں رکھا کہ میرا نبی اجازت دیں اسے پہلے پوچھنا وہ کہے تو تم اس بستی کو ہلاک کرنا کیوں نبی پر موقف رکھا شبلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقطہ لکھ رہے ہیں فرمایا فرشتوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ میرے نبی اور میرے بندے جو مجھے ماننے والے ہیں وہ انتقام کے جذبات نہیں رکھتے وہ معافی کے جذبات رکھا کرتے تم جا کر پوچھنا میرا نبی انتقام کے لیے نہیں کھڑا ہو جائے گا کہ اچھا ہلاک کر دو مار دو ان کو بلکہ معافی کے جذبات رکھتے ہیں میرے نبی کا یہ واقعہ ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے ہمیں بھی معافی کے جذبات رکھنے چاہیے ہمیں بھی معافی درگزر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لگتا ہے میرے رب کو منظور نہیں مجھے بھی منظور نہیں حضرات علماء نے یہ بھی لکھا ہے ہندوستان والو تم اللہ کا شکر ادا کرو تمہیں ایمان ملا ہے نبی کی اس دعا کی وجہ سے اس لیے کہ محمد بن قاسم ثقفی پرچم اسلام کو لہرانے والے ہیں سرزمین ہند پر اور محمد بن قاسم سقفی قبیلہ بنو ثقیف کے اور قبیلہ بنو ثقیف طائف کا قبیلہ ہے معلوم ہوتا ہے نبی کی دعا کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے یہ سارے حالات اللہ کے حبیب وہاں سے واپس آئے متم ابن عدی نے متم ابن عدی نے حضرت کو پناہ دی ان سارے حالات میں اللہ کے حبیب بڑے مجبور ہو گئے تھے اب اللہ اسباب بنا رہا ہے مدینے کے چھ آدمی پہلے یا سات آدمی ایمان لائے جس کو بیت عقبہ کہا جاتا ہے دوسرے سال چودہ یا سترہ آدمی ایمان لائے اب تیسرے سال ستر یا بہتر آدمی ایمان لائے یہ مدینہ کے لوگ ہیں جو حج میں آ کر کے ایمان قبول کیا اب اسلام کی بنیاد جا رہی ہے مدینے کی طرف اور ان ستر یا بہتر لوگوں نے جو مدینے سے آئے تھے حضرت کو دعوت دی اور فرمایا حضرت آپ تشریف لے چلیں ہم آپ کی پورے بری عبادت کریں گے مکے میں آپ کا دین پھیل نہیں رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین مدینے سے اور یسریف سے بڑا آباد ہو جائے گا آپ وہاں تشریف لے چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا سے پوچھ لو لیکن اس ستر آدمی کے پہنچنے سے پہلے جب سولہ یا چودہ یا سترہ آدمی ایمان لائے تھے دوسرے سال تو اہل مدینہ نے یوں کہا تھا کہ اللہ کے حبیب ہمیں دین معلوم نہیں آپ اپنا کوئی آدمی بھیج دیجئے جو ہمیں دین سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ نے ہونہار صحابی بھیجا جس کو مصعب ابن مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے سب سے پہلے مدینے کی سرزمین پر اہل مدینہ کو دین سکھانے کے لیے حضور سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا وہ یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے ایمان میں روح بڑھنے کے لیے ان کی نصرت کے لیے ان کی مدد کے لیے بلکہ میں نے تو یہ روایت پیش کی اس بات کے اوپر کہ جہاں پر ہماری جماعتیں چلتی ہے اور بھی جماعتوں کے نکلنے کے بعد ہمارے ہی ہلکے سے ہماری بستیوں سے ان کی نصرت کے لیے جو آدمی بھیجے جاتے ہیں اس کا ثبوت سے ہو جاتا ہے کہ اہل مدینہ ایمان لے آئے تھے اب ان کی نصرت کے لیے مصعب ابن عمیر کو بھیجے گئے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جا کر دین سکھانا شروع کیا ادھر تیسرے سال اللہ کے حبیب کو دعوت ملی کہ ابھی یسریف تشریف لے چلے مدینہ تشریف لے چلے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے مجھے البتہ تم میرے چچا سے بھی مشورہ کرو چچا عباس اگرچہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن حضرت سے بڑی محبت تھی فرمایا میرے بھتیجے کو لے جانا سارے عرب کی دشمنی کو لینا ہے سوچ سمجھ کر میرے بھتیجے کو لے جانا انہوں نے کام پوری حفاظت کریں گے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ادھر حضرت عباس کی ہدایت ہو گئی ادھر اللہ کا پیغام آ گیا اور میرے نبی علیہ اللہ وسلام ربی الاول میں اب ہجرت فرما رہے ہیں یہی وہ ہجرت ہے کہ اب مدینے کو مکے کو چھوڑ کر کے نکل رہے ہیں اور آنسو بہاتے جا رہے ہیں اور آنسو کا نذرانہ کابت اللہ کو پیش کرتے جا رہے ہیں اور یوں کہتے جا رہے ہیں اے میرے کعبہ اور اے میرے وطن میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر میرے میرے میرے وطن والے مجھے مجبور نہ کرتے نکلنے پر اللہ کے حبیب وہاں سے نکلے چپ کے چپ کے چھپتے چھپاتے کون چھپتے چھپاتے وہ نبی جو معراج میں گیا تو اس کا سفر کتنا اونچا ہوا ارے اللہ اس نبی کے لیے یہاں بھی تو براد بھیج سکتا تھا کہ مکے سے مدینے ایک آنند پانند براق کے اوپر پہنچ جاتا جب اس کے لیے معراج میں براق آ سکتا ہے مکے سے بیت المقدس کا براق آ سکتا ہے وہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر کر سکتا ہے تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں مکے سے مدینہ ہجرت کے موقع پر اللہ نے براق نہیں بھیجا ارے براق تو چھوڑو حفاظت کر کرنے والے فرشتے بھی تو نہیں ہیں میرے نبی کو گارے سور میں تین دن چھپنا پڑا دشمن آ گئے سدھی کے اکبر گھبرا گئے فرمائیں یا رسول اللہ بالکل سامنے ہے اگر ذرا آگے آئیں گے ہمارا راز کھل جائے گا ہمیں پکڑ لیں گے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اس پگدندی رستے سے جس کا کوئی واقف نہیں تھا چپ کے چپ کے ایک راستہ بتانے والے کو لے کر آپ اس پگدندی رستے سے نکلے اور ہفتہ دس دن کے ایک لمبی مسافت کے بعد چھپ کے چھپتے چھپاتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم المنورہ پہنچے جو اللہ معراج میں برا بھیج سکتا ہے فرشتوں کا تعاون بھیج سکتا ہے وہ اللہ یہاں بھی تو برا بھیج سکتا تھا کیوں نہیں بھیجا کیوں نہیں بھیجا حضرات علماء نے لکھا ہے آپ کی امت کو تعلیم دی جا رہی ہے دین کے لیے تو قربانی دینی ہی پڑے گی دین بیٹھے بٹھائے گھر پہ نہیں آتا ہے دین کے لیے قربانی لازم ہے اس کے لیے مار بھی کھانا پڑے گا اس کے لیے گالی بھی سننی پڑے گی اس کے لیے برا بلا بھی سننا پڑے گا اس کے لیے وطن کو بھی چھوڑنا پڑے گا اس کے لیے بستر بھی اٹھانا پڑے گا اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا فرمایا دین قربانیوں سے آتا ہے معراج میں گئے تھے وہ قربانی والا سفر نہیں تھا وہ تو عزت والا سفر تھا اور وہ سفر بھی اس لیے نصیب ہوا کہ علامہ شاہرانی نے لکھا ہے علامہ عبد الوہاب شاہرانی نے لکھا ہے چونکہ تائف والوں کا ظلم بہت ہوا اور مکہ والوں کا ظلم بہت ہوا تو نبی کے دل کو سکون دینے کے لیے اللہ نے اپنے وہاں بلایا وہ سفر اور تھا یہ سفر اور ہے یہ دین کے خاطر سفر ہو رہا ہے اس لیے اس میں قربانیاں ہیں اس میں حالات ہیں اس میں پریشانیاں ہیں یہ ہجرت کا وہ واقعہ ہے میں یہیں پر اپنی بات کو یہ تو بہت طویل واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوبا پہنچے اور کوبا سے پھر مدینہ شریف پہنچے اور آپ کا ایک مستقل وہاں کا سفر میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کر کے میں نے اس لیے ان باتوں کو چھیڑ دیا کہ یہ جو ہمارا سال شروع ہوا یہ ہمیں قربانیوں کی تعلیم دے رہا ہے دین قربانیوں سے پھیلتا ہے انسان کو چاہیے کہ دین سیکھنے کے لیے قربانی دے چھوٹے بچوں کو مدرسے میں بھیجے یہ بھی قربانی ہے آج جو ہمارے دماغوں میں دنیا کی تعلیم کا ہوا کھڑا ہو گیا اور ہم جو دین سے اپنی اولادوں کو دور کر رہے ہیں دین سے قرآن سے حدیث سے سنتوں سے میں منع نہیں کرتا ہوں دنیا کی تعلیم سے لیکن دین کو چھڑا کر نہیں اور جنہوں نے دین کو چھڑا کر اپنی اولاد کو صرف دنیا کی تعلیم دی ہے وہ یاد رکھے ان کی اولاد ان کے لیے کبھی خود اللہ پڑھ کے یہ سارے ثواب نہیں کرے یہ بھول جائے اس لیے کہ وہ صرف دنیا کمانا جانتی ہے اور جو اولاد دنیا کمانا جانتی ہے وہ عیاشی جانتی ہے وہ قبر کو نہیں جانتی وہ آخرت نہیں جانتی زامبیا میں ایک باپ کا انتقال ہو رہا ہے اور بیٹا امریکہ میں ہے بہت بڑا ڈاکٹر اور ہزاروں ڈالر منتھلی تنخواہ ہے اس کی اور اسے اطلاع دی گئی کہ تیرا باپ ہاسپٹل آئی سی یو میں ہے اور برین ہیمریج ہو چکا ہے تو علاج لے کر چھٹی لے کر آ جا اس نے کہا سوری میں نہیں آ سکتا ہوں چند دن گزرے باپ کا انتقال ہوا اطلاع دی گئی تیرا باپ مر گیا کہا تم ہی لوگ دفن کر دو چھ مہینے کے بعد بیٹا آیا چھ مہینے کے بعد ماں سے پوچھا کہ بیٹے کی اتنی بے وفائی اور لادلا بیٹا تمہارا تو ماں نے روتے ہوئے جواب دیا اس کے باپ نے اس کو دنیا پر آئی تھی دین نہیں پڑھایا اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم پہلے دو اپنی اولادوں کو اللہ اس کا رسول پہلے سکھاؤ اس لیے کہ یہی وہ مدرسہ ہے جہاں ماں باپ کی اطاعت سکھائی جاتی ہے فرما برداری سکھائی جاتی ہے آج عمومی طور پر اولاد اپنے ماں باپ سے بیگانہ ہو چکی ہے عمومی طور پر حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ اولاد کے دل سے ماں باپ کی عظمت نکل چکی ماں باپ کیا ہیں عظمتیں ختم ہو گئی میرا نبی آنے والے حالات کو دیکھ رہا ہے اسی لیے فضائل منا کی بیان فرمائے ایک عورت آئی اللہ کے حبیب کی خدمت میں سوال فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری منگنی ہو گئی خطبہ ہو گیا میرے شوہر کے مجھ پر کیا حق ہے میں نے کامے جانے والی تھی اللہ کے حبیب نے کیا جواب دیا تعلیم نبی کی فرمایا تیرے شوہر کو سر سے لے کر پاؤں تک فورے نکل آئے فورے اور وہ پک جائے اور اس میں سے پیپ نکلنے لگی اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اپنے شوہر کے پوروں کو صاف کر دے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا بیوی کو تعلیم ادھر شوہر کو یہ کہا کہ یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر آ رہی ہے اس کا کوئی نہیں ہے تو تو اپنی فیملی میں اس کا کوئی نہیں تجھے اس کے حقوق کی رعایت کرنی ہوگی اب تو اگر نیک اولاد چاہتا ہے تو تو کیا کرے گا فرمایا اگر تو جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرے گا تو عیسائیت کے طریق پر تو جا رہا ہے اس لیے کہ عیسائیوں کے وہاں صرف خوبصورتیاں ہوتی ہیں اگر تم نے جمال کو دیکھ کر نکاح کیا تو سمجھ لو تم نے آج ہی سے عیسائیت کی بنیاد ڈال دی آنے والی اولاد طریقہ عیسائیت پر جائے گی اگر تم نے دولت کو دیکھ کر نکاح کیا تم کا مرا تو لے آر بھائی ماں تو یہ طریقہ یہودیت یہودی دولت کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں اگر تم نے صرف دولت کو مد نظر رکھا تو تم نے بنیاد ڈال دی آج ہی سے اپنی اولاد کی طریقہ یہودیت کی آنے والی اولاد یہودیت پر جائے گی اور اگر تم نے اونچے اونچے خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا کہ اس کا خاندان بڑا اونچا ہے میرا بھی نام ہو جائے گا فرمایا یہ طریقہ ہندوئیت اب دیکھ لو اخبار میں یہ لوگ جب ایڈورٹائز دیتے ہیں اپنی بچی کی نکاح کا یا لڑکے کا تو اونچے اونچے خاندان مانگتے ہیں کہ ایسے خاندان کی لڑکی ہمیں ہونی چاہیے ایسے خاندان کا لڑکا یہ اونچے اونچے خاندانوں کی تلاش طریقہ ہندویت ہے فرمایا اگر تم نے صرف خاندانی بلندی کو دیکھ کر نکاح کیا تو تم نے بنیاد ڈال دی ہے طریقہ ہندویت کی آنے والی اولاد اسی طریق پر چلے گی اور اگر تم نے دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا تو سمجھ لو میرا نبی کہہ رہا ہے کہ تم نے بنیاد ڈالی ہے طریقہ محمدی کی آنے والی اولاد طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جائے ذات دی تربت یادات ہاں دینداری کے ساتھ جمال بھی ہے حسن بھی ہے دولت بھی ہے خاندان بھی ہے نور نلالو بہت اچھا مسئلہ ہے لیکن اسی کو مد نظر رکھ کر نکاح کرنا نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا اپنی اولاد کی تربیت ہو دین کو عام کرو مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجو اس کو قرآن اور حدیث سکھاؤ ماں باپ کی تعلیم اور ترغیب یہ بہت کام دے جاتی ہے اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں حضرت نے خود فرمایا اکریم اولاد اکو تم اپنی اولاد کا اکرام کرو یعنی مار مار کر ظلم کر کے اس کو نہ سمجھاؤ اس لیے کہ اگر تم نے اس طرح پر سمجھایا تو ضد پر آ جائے گا بگڑ جائے گا نتائج غلط نکلیں گے حضرت نے فرمایا محبت بھی ہو پیار ہو کچھ دھمکیاں بھی ہو کچھ پیار بھی ہو اور اسی کے ساتھ جو بڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے کا مدرسہ جس کو دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے جو مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کی جماعت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کی جماعت کوئی کہتا ہے یہ مولانا الیاس کی جماعت ہے ارے ارے یہ کام تو میرا نبی حجت الوداع نے ہم کو دے کر گیا ہے بلے بوانی آنی بلو آیا تمہارے پاس ایک بات بھی ہو دوسروں کو پہنچاؤ بلے بلے شاہد الغائب ہر حاضر غائب تک میری بات کو پہنچا دے یہ تو میرا نبی حجت البدا نے ہمیں دے کر گیا ہے کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی زندگی کی تربیت کریں اپنے آپ کو بنانے والے بنے ہجرت نصرت دو چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو قربانیوں پر دلالت کر رہی ہے اور قربانیوں سے دین پھیلتا ہے دین آتا ہے اور قربانیوں ہی سے دین بنتا ہے اور بغیر قربانیوں کے دین بگڑتا ہے اجرتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے بنے اور رب کریم جو ہمیں نعمتیں دے رہے ان نعمتوں کے شکر گزار بنے ہمارے عالم صاحب نے جو مکان تعمیر کیا یہ مکان کی تعمیر اور اس کا جو ہے افتتاح یہ تو ویسے بھی مولانا سلیمان صاحب بھی کر دیتے کر ہی دیا لو اس کا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا لیکن اس کے بہانے کو دین کی بات ہو جائے یہ ہے اصل مقصد اصل مقصد جو تھا وہ یہ ہے کہ اس مکان کے بہانے کچھ دین کی باتیں ہو جائیں حق تعالی شان ہو ان کے مکان کو بھی آباد فرمائیں اور اللہ ہم تمام کے مکانوں کو آباد فرمائیں رب کریم ہمارے دنیا کے مکان کو بھی آباد فرمائیں آخرت کے مکان کو بھی آباد فرمائیں یاد رکھو ایک مسئلہ صاف طور پر ضرورت کا مکان بنانا تو شریعت نے بالکل اجازت دی وہ جو روایتوں میں آیا کہ اللہ کے نبی گزرے ایک مکان سے اور پسند نہیں فرمایا وہ وہ واقعہ ہے جو ضرورت سے زائد کے مسائل ہے جیسا کہ معدسین نے لکھا ہے ضرورت سے زائد کے مکان ورنہ اپنی ضرورت کے لیے تو انسان بالکل مکان بنا سکتا ہے اور اپنی ضرورت کے لیے اپنی ضرورت کی چیزوں کو بھی اپنے مکان میں رکھ سکتا ہے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا بخاری شریف کی روایت ہے ان اللہ تعالیٰ فر اللہ ہی دی اللہ نے دیا ہو تو اللہ اپنی نعمت کو دیکھنا بھی چاہتا ہے فقیرانہ زندگی اختیار نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ کی نعمت کی نہ شکریہ ہوگی ضرورت کی چیزیں انسان اپنے مکان میں رکھ سکتا ہے بنا سکتا ہے کوئی حرض نہیں ہے لیکن توازو کے ساتھ عجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے مکانوں کو قبرستان نہ بناؤ محدثین نے اس کے جو مطالب بیان فرمائے اس میں ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جیسے مردے قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے اگر تم بھی اپنے مکان میں کوئی نماز نہیں پڑھو گے اللہ کے نبی کا معمول سنتوں کو گھر پہ پڑھنے کا تھا چلیے ہم تو سنت مسجد میں اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ باہر انسانی شیطان بھی کھڑے ہوتے ہیں انسانی شیطان جانتے ہیں نا مسجد سے نکلتے ہیں تو باتوں میں لگا دیتے ہیں وہ انسانی شیطان ہے تو وہ باتوں میں لگا دیتے ہیں سنتیں رہ جاتی ہیں اس لیے ہم مسجد میں پڑھ لیتے ہیں ورنہ آقا کا معمول گھر پہ سنتیں پڑھنے کا تھا لیکن چلو سنت ہم گھر مسجد میں پڑھ لیں اپنے نوافل کو گھر میں پڑھیں بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی اگر کوئی عالم ہے یا کوئی صحیح نماز پڑھانے والا ہے قرآن صحیح ہے اس کا تو کبھی کبھی اپنی بیوی اور بچوں کو پیچھے مسلی بنا کر کبھی کوئی فرض بھی ادا کر لے تاکہ ان کو صحیح نماز آ جائے اپنی بیوی بچوں کو صحیح نماز کا سلیقہ آ جائے کبھی یہ طریقہ بھی اپنا لے لیکن بیوی کو پیچھے رکھا جائے لڑکوں کو آگے رکھا جائے گا جو ترتیب ہے بہرحال جیسے مردے قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے اگر تم بھی نماز نہیں پڑھو گے اپنے مکان میں تو تمہارا مکان اور قبرستان دونوں برابر ہو گیا اس لیے اپنے مکانوں میں نماز پڑھنی چاہیے میرا حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نبر اللہ مرکز کے ساتھ باردولی جانا ہوا تو ایک مکان کا افتتاح تھا اسی طرح قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے لوگ گھماتے ہیں کہ یہ سٹنگ روم ہے یہ بیڈ روم ہے یہ سلیپنگ روم ہے یہ پلا روم ہے یہ فلاں روم ہے دنیا بھر کے روم ہوتے ہیں اور اب تو ٹوائلٹ بھی بتا دیا کرتے ہیں کہ حضرت یہ ٹوائلٹ ہے تو حضرت کو سب بتایا حضرت نے اخیر میں پوچھا کہ اچھا کوئی نماز روم بھی ہے نماز روم اپنے گھر میں ایک نماز روم نماز روم کا کیا مطلب وہ مسجد نہیں بن جاتی لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ نماز روم ہے میں نماز پڑھوں گا میری بیٹی نماز پڑھے گی میری بیوی نماز پڑھے گی میرے بچے نماز پڑھیں گے اور اس میں قرآن شریف ہو فضائل اعمال ہو بیستی زیور ہو ہمارے بزرگوں کی کتابیں ہوں تاکہ وقتاً فوقتاً ہم ان کتابوں کو میرے میری آل اولاد اس کو لے کر پڑھتی رہے حضرت نے ایک عجیب جملہ فرمایا میں سب کو وہ جملہ سناتا ہوں حضرت نے فرمایا اپنے تمام روموں میں ایک روم نماز کا بھی رکھو اس روم کی برکت سے اللہ پورے مکان کی حفاظت فرمائے اپنے مکان میں ایک روم ایسا بھی ہونا چاہیے تو بھائی اللہ تعالیٰ سبھی کو مکان عطا فرمائے ضروریات کی چیزیں اپنے مکان میں رکھنے کی اجازت ہے لیکن توازو کے ساتھ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ضرور انسان کو اپنی ضرورتوں کی چیزیں رکھنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بے مکان ہیں اللہ سبھی کو مکان نصیب فرمائے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے پورا فرمائے اور بہت سارے لوگ دعاؤں کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کی ضرورتوں کو دست سے پورا فرمائے بہت سارے پریشان حال ہیں جب ہم چلتے ہیں تو لوگ فون سے کہا کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا دعا کرنا دعا کرنا وہ ہم سے نہیں کہتے وہ رب سے کہتے ہیں وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ میری آپ کی پوری امت کی جائز تمنا و حاجات کو پورے فرمائے کوشش کرو ہماری زندگی نبی کی زندگی پر آئے کوشش کرو میرے جوانوں نماز کی پابند بن جاؤ نماز کے پابند بنو شریعت کے پابند بنو دین کے پابند بنو سنت کے پابند بنو حلال روزی کھانے والے بنو حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ چتنی روزی چتنی روٹی پر زندگی گزر سکتی ہے لیکن رب کی ناراضگی کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی آج میں نے اور آپ نے کامیابی کیا سمجھی میرے جوانوں نے ہاتھ میں بہترین فون ہو بلیک بیری ہو سیمسنگ ہو اعلیٰ درجے کا فون ہو میرے کپڑے فاخرانہ ہو میرا لباس بڑا اچھا ہو میرے جوتے بڑے اچھے ہو اور میں زمین پر پاؤں مار مار کر چلوں اس کو میں کامیابی سمجھ رہا ہوں دولت عزت شہرت تین چیزیں دولت عزت شہرت ان تینوں کو میں نے کامیابی سمجھا حالانکہ میرا قرآن کسی اور کو کامیابی کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے فمن زخ ذیری نان جن فقد فاس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا سمجھو وہ کامیاب ہوا دولت متنے والی عزت متنے والی شہرت متنے والی تمام چیزیں متنے والی ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرو درست اللہ حبیب میں نے تو پہلی جمعہ دے ہی دی ہے لیکن آپ طے کرو تب نا مولانا عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ طے کر کے ہم کہیں گے جمعہ میں ہے نا بھائی مولانا سلیمان صاحب دامت برکات العالیہ ملا اللہ ان کے سوگر میں شفا دے پرہیز ہی نہیں کرتے پھر کہتے میں بیمار رہتا ہوں حلوہ تو دے دھنا دھن اب بھی کہتے ہیں میں انسولین پر ہوں پھر بھی اللہ جلا رہا ہے اللہ خوب جلائیں خوب برکت دے مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی حضرت بہت نازک مزاج تھے کوئی زور سے پنکھا ڈالتا تو حضرت کہتے مجھے اڑا دو گے کوئی آہستہ پنکھا ڈالتا تو کہتے مکھی کے پر ہلا رہا ہے بہت نازک مزاج تھے بادشاہ وقت آیا حضرت کو پیاس لگی سامنے بہتا ہوا تو جو بھی اس وقت کے بادشاہ ہوں گے پیاس لگی فرما پانی لاؤ اپنے خادم سے کہا تو بادشاہ نے کہا حضرت میں پانی لاؤں فرما لاؤ تو سامنے ہی متکا پڑا تھا پانی کا گلاس اندر سے لیا اور دھکن تیرا رکھا تھوڑا تو حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت بڑے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمٰ کے شیخ ہیں اور قادی صاحب کتنا بڑا آدمی ہے میرے حضرت سے میں نے سنا قاضی صاحب اتنے بڑے آدمی تھے کہ متبع سنت کا عالم یہ تھا خیر یہ مسئلہ ہے آپ کہیں اس مسئلے کو غلط معمول نہ کر لیں اصل میں اختلاف یہ ہوتا ہے کہ صلاح جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا ثنا زبان اللہ ہاں، مسلح کے آناب تو ثنا زبان ہے لیکن ایک روایت فاتحہ کی بھی قادی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وسیعت نامے میں لکھا تھا کہ جو بھی میری جنازے کی نماز پڑھائے گا وہ فاتحہ الحمد و شریف پڑھے گا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ متبع شریعت اتنے تھے اور روایتوں کا ذخیرہ اتنا تھا کہ ان کو بے حقیق کہا گیا ہندوستان کے بھیا بہت بڑے آدمی ان کے یہ شیخ ہے مرزا مظہر جان جانا بادشاہ نے پانی لیا اور دھکن تیرا رکھا تھوڑا تو حضرت نے فرمایا تجھے دھکن رکھتے نہیں آتا تو نے تیرا رکھا تو تجھے حکومت کیا چلاتا ہوگا فرمایا تیرے دھکن کے تیرے رکھنے سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے اتنے نازک مزاج تھے لیکن حضرت سے کوئی یوں کہتا تھا کہ حضرت آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا فرمایا انتقال کی باتیں نہ کرو مجھے ڈر لگتا ہے ابھی مجھے جینا ہے تو مولانا سلمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی مجھے جینا ہے اللہ تعالیٰ خوب جلائیں خوب برکت دیں اس لیے کہ اس نیت سے جینا برا نہیں ہے کہ جتنا جیئیں گے دین کا کام کریں گے یاد رکھو اللہ سے لمبی عمر مانگنا اس نیت سے یہ جائز ہے حضرات علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ دین کا کام کریں گے اور اتنی زیادہ عبادتیں ہوگی اس نیت سے لمبی عمر کو مانگنے کی اجازت ہے اس نیت سے نہیں کہ بیٹے کا بنا لیا پوتے کا بھی کچھ بنا لے اور پر پوتے کا بھی کچھ بنا لے اس نیت سے لمبی عمر مانگنے کی اجازت نہیں ہے بہرحال مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ مارچ کو پھر میں تجھے لاؤں گا یہاں تو آٹھ مارچ کو زندگی رہی زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر جمعہ میں حاضری ہوگی کچھ دین کی بات سنیں گے کہیں گے اللہ تعالی ہم تمام کو اصل تو عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت یا رب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأقترنا وأصلح لنا شأننا كله اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ زندگی کا ایک بڑا حصہ بے اخلاصی میں گزرا ہے اللہ آپ اخلاص نصیب فرما دیجیے اللہ ہجرت کے جو واقعات اور ہجرت سے پہلے کے جو واقعات اور میرے نبی اور صحابہ کے جو حالات اللہ ہم نے سنے ہیں میرے مولا انہوں نے خون بہایا ہم تو پانی بھی نہیں بہا سکتے ہیں ہم تو پسی بھی نہیں بہا سکتے ان کی قربانیوں کو بیان کرنا ہی رہ گیا اے اللہ سو فیصد تو کیا ہو سکتا ہے اس کا ایک فیصد بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو زندگی کا میرا پار ہو جائے گا اللہ ہمیں قربانیوں کی توفیق عطا فرما ہمیں قربانیوں کی توفیق عطا فرما ہمیں قربانیوں کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کے سروں پر آپ کے انگارے سے کیا اثر پڑتا ہوگا کہ پیٹ پر پتھروں سے کیا اثر پڑتا ہوگا لیکن انہوں نے تیرے اور تیرے نبی کے کلمے کو نہیں چھوڑا ہے اللہ ان بگڑے ہوئے حالات میں ان فتنوں کے زمانے میں اللہ ہمیں بھی ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم کوریوں میں ایمان بیچ رہے ٹھیکروں میں ایمان بیچ رہے ہم گدار ہیں تیرے ہم بے وفا ہیں تیرے تیری زمین پر چل کر تیرے ہوا سے سانس لے کر تیری نعمتیں کھا کر رب کریم تیری بغاوت پر اترے ہوئے ہیں الہ ہم سے زیادہ تیرا نالائق بندہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے تیرے غدار کوئی نہیں ہو سکتے ہیں معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ ہم کہاں جائیں گے ہم کہاں جائیں گے ہم کہاں جائیں گے ہم تیرے ہی بندے ہیں تجھے سے بھیک مانگ رہے ہیں معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں اے اللہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں پر جو اس وقت کے حالات ہیں تو خوب دیکھ رہا ہے اللہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے داریاں نوچی جا رہی ہے بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے جوانوں کو کاٹا جا رہا ہے ان کی شرمگاہوں کو کاٹا جا رہا ہے اللہ مسلم جوانوں کے منہ میں پیشاب کیے جا رہے ہیں رب کریم ہم آپ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں معاف فرما دے اللہ اس امت اس امت کی کشتی کا ناخدا محمد الرسول اللہ بھی چلا گیا اگر وہ ہوتا تو طرف طرف کر دھوئے کرتا اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں آپ اپنی رحمت کی چادر میں ہم سب کو دھانپ لیجئے ہم سب کو دھانپ لیجئے ہم سب کو دھانپ لیجیے العالمین اے اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما عنایتیں عطا فرما اے اللہ اس بستی کے ہر جوان مرد عورت کو قبول فرما ہر برے کو قبول فرما ہر بچے کو قبول فرما یہاں سے دین کے دائی پیدا فرما علماء و صلاح پیدا فرما اے اللہ راتوں میں رونے والے پیدا فرما یہاں سے اپواس پیدا فرما یہاں کے علماء کی حفاظت فرما یہاں کے دین کے دائیوں کی حفاظت فرما یہاں کے عوام اور خواص کی حفاظت فرما پوری امت مسلمہ کے مرد و عورت کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بغادی مدارس مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما اللہ عالم اسلام کے بحران کو ختم فرما عالم اسلام میں اتفاق نصیب فرما اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے دائمہ نصیب فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اے اللہ وہ بیچارے تجھ سے اپنی پریشانیاں سنا رہے ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے بے قصور جیل میں ہے رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما اے اللہ جس مکان کی ابتدا کے لیے بلایا گیا اے اللہ اس مکان کو آباد فرما اے اللہ انسان جنات شیطان کے مکر و فریب سے اس مکان کی اور تمام مسلمانوں کے مکانوں کی عبادت فرما اے اللہ اس پہ خیر مقدر فرما شروع سے حفاظت فرما اے اللہ وساوس سے حفاظت فرما ہمیں اپنے مکانوں میں نمازوں کی توفیق عطا فرما ذکر کی توفیق عطا فرما تلاوت کی توفیق عطا فرما اے اللہ بے مکانوں کو مکان عطا فرما اے اللہ بھوکوں کو کھانا نصیب فرما پیاسوں کو پانی عطا فرما اللہ ہماری دنیا بھی آباد فرما ہماری آخرت بھی آباد فرما ہماری دنیا بھی آباد فرما ہماری آخرت بھی آباد فرما اے اللہ بابا الموت کی زندگی بہت آسان فرما بہت آسان فرما مولا بہت آسان فرما ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما اے اللہ دنیا تو چتنی روتی پر ذلتیوں کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے لیکن مولا بغیر ایمان کے مابادت موت کی زندگی نہیں گزر سکتے اللہ ہمیں ہماری موت ایمان پر عطا فرما نمازوں پر عطا فرما سستوں پر عطا فرما تلاوت پر عطا فرما قرآن پر عطا فرما نمازوں پر عطا فرما ذکر پر عطا فرما ہمیں نمازوں کی لذت نصیب فرما سستوں کا سرور عطا فرما تلاوت قرآن کا مزہ نصیب فرما اے اللہ اجرے ہوا کو آباد فرما اجرے ہوا کو آباد فرما بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما نکاح والوں کو اولاد سالے عطا فرما اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی کھندک بنا بگڑنے پھسلنے سے حفاظت فرما ماباد الموت کی زندگی بہت آسان فرما تو نے قرآن میں کہا ہے بم تاز مجرمون میں قیامت میں یوں کہوں گا اے مجرموں الگ ہو جاؤ ہے مجرموں الگ ہو جاؤ اللہ تو ہمارا حشر ابو جہل کے ساتھ نہ کرنا ہمارا حشر فرعون کے ساتھ نہ کرنا پارا حس کارون کے ساتھ نہ کرنا ہمیں محمد کا پچھ لگو بنا دینا ہمیں صحابہ اولیا انبیاء کا پچھ لگو بنا دینا اللہ ان کے پیچھے چلا کر ہمیں جنت میں پہنچا دینا اللہ تو نے تو یہ بھی کہا ہے یہ متبل سرائل یہ سرائل قوت ولا ناصر میں تم سب کے بھیدوں کو کھول دوں اللہ تو نے ہمارے بیٹوں کو کھولا تو ہم سب ننگے نظر آئیں گے ہماری اولاد کہے گی او نالا باپ تو کتنا گندا تھا تو نے کتنے گناہ کیے تھے تو مجھ کو نصیحت کرتا تھا تو خود ضلع میں مبتلا تھا رب کریم ہمارے راز کو نہ کھولنا ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا اللہ ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا اللہ ہم ہاتھ کے لائق نہیں ہے اگر تو نے کھول دیا اور ایک سفے کے ایک گناہ کو پوچھ لیا ہم تجھے جواب نہیں دے سکتے ہیں اللہ تو ہمارے گندوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دینا جنت الفردوس کے فیصلے فرما دینا مغفرت کے فیصلے فرما دینا نبی کے مبارک ہاتھوں سے عہد کوثر کے فیصلے فرما دینا آپ کی شفاعت میں ہمیں داخل کر دینا اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما اے اللہ ہم انتیس حروف میں اپنی ساری ضرورتیں بیان نہیں کر سکتے ہمارے دل کے تو بہت ارمان ہے اللہ دیکھنا اللہ اتنا بڑا مجمع اور جوانوں کے آنسو کیسے تپک رہے ہیں بروں کے آنسو کیسے تپک رہے دیکھ لے اللہ دیکھ لے تو اللہ تو دیکھ لے رحم کھا لے اللہ ہم آج کی مجلس میں تجھ سے رحم کی بیت مانگ رہے ہیں اللہ جس کے آنسو تجھے پیارے ہو جس کے آنسو تجھے پیارے ہو جس کی آمین تجھے پیاری ہو اس کی آمین اور آنسوؤں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے ہم سب کے آنسوؤں کو بھی قبول فرما لے ہم سب کی دلی مرادوں کو پوری فرما دے ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما دے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصل اللہ علیہ نبی الکریم